اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں آزن دے دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے